مجاہد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے عروہ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چار اور ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار دو سو تریپن